حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی نازل ہونے والی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اگر وہ موت کی تمنا ضرور کرنا ہی چاہے تو یوں کہے اللہم احینی ما کانت الحیاء خیر اذا خیر اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو اور مجھے اس وقت فوت کرنا جب میرے لیے وفات بہتر ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو پینسٹھ